ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اسرائیل کو بہت اچھا को رہنے کو دیا اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں کھانے کو دی سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا یقینی بات ہے کہ آپ کے رب اے نبی ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کر دیں گے جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی سرکشی بنی اسرائیل پر انعامات کا تذکرہ اللہ پاک بنی اسرائیل پر اپنی دینی اور دنیاوی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو رہنے کے لیے اچھی جگہ دی یعنی بلاد مصر و شام جو بیت المقدس کے قریب ہیں اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کو ہلاک کر دیا تو حکومت موسوی بلاد مصر پر قابض و متصرف ہو گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جو مشرق و مغرب ہر جگہ کمزور تھی ہم نے انہیں برکت دی اور بنی اسرائیل سے تمہارے رب تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور فرعون کی قوم نے جو کچھ محلات و عمارات تیار کی تھیں سب تہس نہس کر دی گئیں ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال باہر کیا خزائن ان سے چھین لیے اور ان سب کا وارث بنو اسرائیل کو بنا دیا انہوں نے بے شمار باغات و چشمے چھوڑے تھے لیکن بنی اسرائیل موسا علیہ السلام سے ہمیشہ ہی بلاد بیت المقدس کا مطالبہ کرتے رہتے تھے جو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے ان دنوں یروسلم پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا بنو اسرائیل کو ان سے لڑنے کے لیے کہا گیا تو وہ انکار کر بیٹھے تو اللہ پاک نے انہیں دشت تئی میں گم کر دیا یعنی میدان تئی میں گم ہونے کے لیے چھوڑ دیا چالیس برس وہاں گزرے اس عرصے میں ہارون اور پھر موسا علیہ السلام وفات پا گئے اب بنی اسرائیل اس تئی نامی میدان سے یوشا بن نون کی مائیت میں باہر نکلے اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس ان کے ہاتھوں فتح کرا دیا یہ عرصے تک ان کے قبضے میں رہا پھر بخت نصر نے قبضہ کر لیا پھر دوبارہ بنو اسرائیل کا قبضہ ہوا پھر ملوک یونان اس پر متصرف ہوئے ان کے احکام طویل مدت تک چلتے رہے اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں ملوک یونان سے ساز باز کی عیسیٰ علیہ السلام کی چغلیاں کھائیں اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام رعایا میں فساد و فتنہ پیدا کر رہے ہیں ملک یونان نے ان کو پکڑ کر سولی دینا چاہی لیکن مشیت باری تعالیٰ سے ایک حواری پر عیسیٰ علیہ السلام کا گمان ہو گیا اس کو پکڑ کر سولی دے دی گئی اور گمان کیا کہ عیسیٰ یہی تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف آسمان کی جانب اٹھا لیا ہے اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہے پھر مسیح علیہ السلام کے تقریباً تین سو برس بعد ایک یونانی بادشاہ قسطنطین نے دین نصرانی قبول کیا لیکن یہ فلسوف تھا کہتے ہیں کہ دین نصارہ میں تقیہ اور حیلے کے طور پر شامل ہو گیا تھا تاکہ دین عیسیٰ میں فتنہ پردازی کرے نصرانی پادریوں نے اس کے حکم سے شریعت کے نئے نئے قانون وضع کیے بدعتیں پھیلائیں چھوٹے بڑے کنیسے اور عبادت گاہیں بنائیں حیاکل و معابد قائم کیے اس زمانے میں دین نصرانیت بہت پھیل گیا اور تغیر و تحریف اس میں ہونے لگی رحبانیت پیدا ہو گئی سچے دین مسیح کی مخالفت ہونے لگی حقیقی دین صرف چند عبادت گزاروں کے اندر ہی باقی رہ گیا اب یہ بھی راہبوں کی شکل میں جنگلوں اور میدانوں میں سومعے بنا کر رہنے لگے نصارہ کا قبضہ شام جزیرہ اور بلاد روم پر ہو گیا اسی بادشاہ نے شہر قسطنطینیہ اور قمامہ بسایا بیت المقدس میں بیت لحم اور کنائس بنائے حوران کے شہر بسائے جیسے بصرہ وغیرہ بڑی بڑی محکم عمارتیں بنائیں یہیں سے سلیب پرستی یعنی کراس کی پوجا کی ابتدا پڑی مشرق بعید تک جا پہنچے اور وہاں بھی کنی سے بنائے خنزیر یعنی سور کا گوشت حلال کر لیا دین کے فروع اور اصول میں عجیب عجیب بدعتیں پیدا کی امانت حقیرہ کا اصول وضع کر کے امانت کبیرہ کا نام رکھ دیا بادشاہ کے حکم سے نئے نئے قوانین شریعت بنا لیے اس کی شرح بہت طویل ہے غرض یہ کہ ان بلاد پر ان کا قبضہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک رہا حتیٰ کہ بیت المقدس عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا الحمد للہ اور آج موجودہ دور میں مسلمانوں کی صورت حال یہ ہے کہ پھر دوبارہ بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے جا چکا ان کی عزتیں جو ایمان اور عمل صالح اور اللہ کی راہ میں جہاد کے سبب سے تھیں سب چھین لی گئیں اللہ مسلمانوں کو حقیقی طور پر اپنے اور اپنے دشمنوں سے لڑنے اور ان سے نمٹ کر انہیں اسلام کی حقانیت اور فوقیت جتلانے کی توفیق عنایت فرمائے ہم نے انہیں پاک پاک چیزیں دی تھیں تاکہ طیب چیزیں کھائیں لیکن معلومات مذہبی کے باوجود وہ اختلاف کرنے لگے حالانکہ اختلاف فی المذہب کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے تو سب باتیں بلا التباس صاف صاف بیان کر دی تھیں چنانچہ سنن ترمیدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہود نے اکہتر فرقے بنا لیے تھے اور نصارہ نے بہتر بنائے اور میری امت تہتر فرقے بنائے گی جن میں سے صرف ایک ناجی یعنی نجات پانے والا ہوگا اور باقی سب ناری یعنی آتش جہنم میں داخل ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ ایک کون ہے جو نجات پائے گا رسول اللہ نے فرمایا جس پر میں اور میرے اصحاب چل رہے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قیامت کے روز ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا